اس سے بہتر جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور پھر عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا ہو تو قلم چلتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں پھر گلی گلی تباہ پھر گلی گلی تباہ جو افل دے خدا دل کو جو دے خدا دل کو جو ادل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو دے خدا تیری دنیا پلتی ہے اس در سے سرکار مجھے کیوں نہیں کی ضرور پال ہم کوئی بوجھ تھوڑی بنتے ارے جس کو جو بھی ملتا ہے سے ملتا جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی تو ہمیں بھی سرکار کیوں نہیں پائی مگر پہنچے وہاں گھر یاد یاد آ آ گیا بچے گیا واپس آ ہیں نصیب کی بات نصیب کی بات ہاں، تم وہاں آئے ہو سوچ سمجھ اب نصیب کیوں روتے بار حبیب کو روئے جو اب نبی رکھو کیوں روئے جو نصیب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت جو سرکار کے ذکر سے غافل ہے اس وقت ہم سرکار کے ذکر میں مصروف ہوں جو غافل ہیں وہ خود کو بہت عیش میں سمجھتے ہیں والا حضرت کہتے ہیں ذکر سرکار میں مصروف رہ کر جو آئے ہے وہ غافل رہ کے نہیں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے خوب ہے قید غم کہ ہم خوب ہے قید غم غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں کیوں خوب ہے قید غم غم غم کوئی ہمیں ہمیں چھوڑائے جو سنگے تارے ہم کو خدا کو جا چکے آئے کیوں جانا آ جانا آ جانا آ جانا آ جانا آ جانا آ جانا سلسلہ منقطع ہو جانا سبر آ جانا سلسلہ منقطع ہو جاتا کسی شخص کو پانی کی پیاس لگی دو گلاس چار گلاس صبر آ جائے پانی سے سلسلہ منقطع ہو گیا پھر جب پیاس لگے گی پھر پیے گا پھر سلسلہ جڑ جائے گا صبر آ گیا سلسلہ منقطع ہو گیا گیا حضرت فرماتے ہیں وہ معاملہ جسمانی ہے یہ معاملہ روحانی اس بار کا ہمیں صبر نہیں چاہیے دل کا رابطہ اس سے جڑا ہی رہے ہمیں سلسلہ منقطع نہیں کرنا ہاں جا کر ہمارے سر کا معاملہ ایسے جہاں جانا ہے جائے دل تو ہمارا مدینے میں ہی رہے گا سنگ نرے حضور سے ہم کو خدا نہ جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے عشق مصطفیٰ روز درد کی کی دوا جاتی درد کی دوا کی جاتی ہے دوا کے نام اٹھائے جاتے ہیں آپ کہاں ہیں دوا کہاں مل رہی ہے وقت لگا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ دوا طبیب تبھی بھی نخرے اٹھائے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کا درد ایسا ہے کہ اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اے رب تبارک و اس درد میں روز بروز اضافہ فرما تو جب جب جب جب درد ایسا ہوا کیوں اٹھائیں جانا اس مصطفیٰ روز کرے جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا کا مزہ ناز اٹھائے کیوں دیکھ کے حضرت فقیر اور امیر دونوں ہم سب فقیر ہیں آمال کے معاملے میں کس کے پلے میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت نہیں ہوں میرے پاس بہت نیکیاں ہیں نیکیوں کے معاملے میں بہت امیر ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا مگر سرکار کی رحمت کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ سرکار ہمارے غنی ہیں تو ہم جیسے پھیل جاتے ہیں پھیل کے کہتے ہیں دنیا میں تو سرکار کی رحمت ہمیں ہے ملی ہے نصیب میں ہے میسر ہے سنا ہے حشر میں بڑی شدت ہے بڑی تکلیف ہے پریشانی کا سامنا حشر بھی آگے دے دیں ہمارا نہیں دیکھ کے چھائی ہے اب تو چھانی چھائی ہے اب تو چھانی حشر ہی آنا جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھانی چھائی ہے اب تو چھانی حشر ہی آنا جائے کیوں دعوے تو بڑے بڑے بردی ہم دنیا میں بڑے بڑے دعوے کر کر بڑی بڑی باتیں کر کر حشر بھی آپ دے دے اب حشر میں روک لیا گیا حشر میں روک لیا گیا رب کے حکم روک لو بہت بڑی بڑی باتیں تو اب بارگاہ الہی میں کیا عرض کرتے اب تو نہ رو اے بنی عادت تک بگڑ گئی میرے کریم سے گلے گی ایک شیر سنی لیجیے مکتا پیش کرتا ہوں پھر پھر یہ پیش کر کے آگے دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہمارے رام رام ہیں جی جی پسند ہے جسے پھول پسند ہے اسے پھول مبارک ارے پھول کو مبارک کرے آپ کو کیا پسند اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پھول سے بہتر مدینے کا کانٹا لگتا کہیں اور کا پھول ہو اس کے مقابلے میں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی میرے نصیب میں مدینے کا کانٹا لکھ لے جذبات کر کر لیا کوئی کہے جناب لے کر کیا کریں تاریخ تو پھول کی ہوتی ہے خوشبو تو پھول میں ہوتی ہے خوبصورتی تو پھول میں ہے ہر جگہ ذکر پھول کا رہتا ہے جب ذکر پھول کا سنیں گے تو خار کھائیں گے غصہ آئے گا آپ کو خار کھائیں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے کا کانٹا ہوتے ہوئے ارے میری بلا بھی خار نہ کھائے میں کیا میری بلا بھی خار نہ کھائے تو خوش رہے گل پہ ہیں سارے مجھے نظیر میری بلا بھی ذکر پر پھول کے ہار کھائے کیوں میری بھی ذکر پر میری بلا بھی ذکر پر بجائے سو